زینت دنیا خوب یا بد قرآن کریم میں دنیا کی زیب و زینت خوبصورتی اور جمالیات سے متعلق دو قسم کے بیانات ملتے ہیں ایک وہ جن میں باصرار یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ دنیا میں اہل ایمان ہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے سورہ اعراف آیت بتیس جبکہ دوسری طرف ان کی مذمت کی گئی ہے سورہ حدید آیت بیس ان دو قسم کے بیانات میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہمارے ہاں بالعموم یہ بات مان لی گئی ہے کہ زینت دنیا تقوی اور ایمان کے اعلیٰ درجات کے منافی ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا گہرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے زینت دنیا سے متعلق قرآن مجید کا اصل بیان وہی ہے جو سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے اس کی مذمت یا دنیا کی بے وقتی قرآن کریم میں جب کبھی زیر بحث آتی ہے تو وہ کفار کے اس رویے کا بیان ہوتا ہے جس میں وہ حق و انصاف اور انفاق و احسان کو فراموش کر کے اپنی ساری تگ و دو کا مرکز دنیا اور اس کی خوبصورتیوں کو بنا لیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رویہ اپنی ذات میں ایک بڑا منفی رویہ ہے لیکن ایک شخص ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر اپنے ذوق جمال کی تسکین کے لیے اور شکر گزاری کرتے ہوئے زینت دنیا اختیار کرتا ہے تو اس کی ممانعت کسی پہلو سے نہیں کی جا سکتی اصل ممانعت اس بات کی ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور دنیا اور اس کی رنگینی کو مرکز نگاہ بنا لے انسان اللہ اور بندوں کے حقوق کو بھول جائے اور عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لے انسان حق و صداقت کو اختیار کرنے کے بجائے دنیا اور اس کے مفاد کو سب سے زیادہ اہم سمجھنے لگے یہ وہ رویہ ہے جو کفر و نفاق کا ہے اور بلا شبہ ایک قابل مذمت رویہ ہے تکبر کی ماں تکبر ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے معلوم تاریخ میں پہلا متکبر شیطان تھا جس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا قرآن مجید نے اس کے انکار کو تکبر اور ناشکر پن سے تعبیر کیا ہے صورت البقرہ تکبر اور ناشکرہ پن دونوں لازم و ملزوم ہیں انسان تکبر اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے کسی فضل و کمال کی بنا پر دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے مگر یہ تکبر اپنی حقیقت کے اعتبار سے ناشکر پن سے پیدا ہوتا ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا گیا ایک اخلاقی جرم ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان محروم مطلق ہے یہاں نہ کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی عطا اس کا دامن نہ بھر دے زندگی صحت حسن جوانی ذہانت مال اولاد مقام مرتبہ اور اقتدار غرض ہر وہ چیز جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے یا سمجھتا ہے وہ دراصل رب العالمین کی عطا کردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس سے چاہیں اور جو چاہیں واپس لے لیں کسی میں اتنا دمخم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے سے روک سکے اس حقیقت کے باوجود لوگ جب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمت و انعام کو بھولتے ہیں وہ عطا کو عطا سمجھنے کے بجائے اپنی محنت کا نتیجہ یا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں حالانکہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے جو اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنے آپ سے زندہ ہے تو وہ اللہ ہے ہر چیز اسی کی ملک ہے باقی ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف رب کی عطا ہے ایسے میں تکبر کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنا حق سمجھ کر ناشکراپن کرنا ہے یہی ناشکراپن ہے جس کے بطن سے تکبر جیسی لانت جنم لیتی ہے اس لیے ناشکری سے بچنا تکبر سے بچنے کی پہلی سیڑھی ہے بجلی کا بل اور زندگی کا بل گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے ہاں بجلی کی فراہمی میں کمی اور بلوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے اس بنا پر لوگ بجلی استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنے لگ جاتے ہیں غیر ضروری لائٹ ہو یا سٹینڈ بائی پر چلنے والے برقی آلات سب بند کر دیے جاتے ہیں زیادہ بجلی کھانے والے اے سی اور استری وغیرہ کے استعمال میں بھی احتیاط کی جاتی ہے اس رویے کی وجہ ظاہر ہے کہ جتنی احتیاط اتنی ہی بل میں کمی ہوتی ہے احتیاط کا یہ رویہ ایک فطری رویہ ہے یہی فطری رویہ انسان کا پوری زندگی کے بارے میں ہو جاتا ہے جب اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بجلی کے بل کی طرح زندگی کا بل بھی اسے ایک روز دینا ہوگا زندگی سر تسر اللہ کی عطا ہے اس کا ہر ہر لمحہ اور ہر ہر نعمت اگر کسی نے دی ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے وہ اس بات کا پورا حق رکھتا ہے کہ یہ زندگی یہ لمحات اور زندگی کی ہر نعمت کا حساب لے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک روز وہ اس زندگی کا حساب بھی لے گا بالکل ایسے ہی جس طرح بجلی کا محکمہ ہر ماہ بجلی کا بل وصول کر لیا کرتا ہے البتہ بجلی والوں کے برعکس اللہ تعالیٰ کے حساب کا طریقہ بڑی فیاضی اور کرم کا ہے وہ بجلی کی قیمت کی طرح زندگی اور اس کی نعمتوں کی قیمت نہیں لیتے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ نافرمانی کے کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد لوگ ایک محتاط زندگی گزاریں وہ ہر لمحہ اور ہر پیسہ یہ سوچ کر استعمال کریں کہ اس میں رب کی نافرمانی نہ ہو مگر اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کا بل ہر ماہ آتا ہے اور زندگی کا بل صرف ایک دفعہ موت کے بعد ہی ملے گا خدائی حساب کا یہی وہ پہلو ہے جو انسانوں کو غافل کر دیتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس غفلت سے نکل آئیں اور زندگی کے بل کی تیاری زندگی ہی میں کر لیں سیاچن کا جہنم سیاچن کا گلیشیئر جو دنیا کا سب سے بلند میدان جنگ ہے سن انیس سو چوراسی سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع کا سبب بنا ہوا ہے حال ہی میں یہاں ایک برفانی تودا گرنے سے ایک سو اڑتیس پاکستانی فوجی برف تلے دفن ہو گئے ہیں کئی دن گزر جانے کے بعد اب اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو زندہ بچایا جا سکے گا اس واقعے کے پس منظر میں میڈیا میں سیاچن کا ذکر کئی پہلوؤں سے آ رہا ہے ان میں سے ایک پہلو وہ ہے جس میں سیاچن کے شدید موسم کا بیان ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس گلیشیئر پر گرمیوں میں بھی درجہ حرارت منفی دس کے قریب رہتا ہے جبکہ سردیوں میں منفی پچاس ڈگری تک جا پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں یہاں سال بھر کسی قسم کی زندگی کے پنپنے کا کوئی امکان نہیں رہتا جو فوجی وہاں تعینات ہوتے ہیں ان کے لیے اس درجۂ حرارت پر چلنا پھرنا اور کھانا پینا ہی نہیں سانس لینا تک ایک انتہائی دشوار کام ہے وہاں سردی کی شدت کی بنا پر فوجیوں کی اموات اور ان کے آزا کا ناکارہ ہو جانا ایک معمول کی بات ہے دونوں طرف کے فوجیوں کی ہلاکتیں ایک دوسرے کے بجائے موسم کے ہاتھوں زیادہ ہوتی ہیں بلکہ دو ہزار تین کی جنگ بندی کے بعد ہلاکتوں اور معذوریوں کا واحد سبب شدید موسم ہے سیاچن گلیشیئر کے موسم کی یہ شدت ہم سب کے لیے اپنے اندر بڑا غیر معمولی پیغام رکھتی ہے سیاچن کا یہ موسم ہم سب کو پکار پکار کر یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا رب کس قدر مہربان ہے جس نے ہمارے لیے اس زمین کا غالب ترین حصہ زندگی کے لیے انتہائی موزوں بنایا یہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے متوازن اور قابل برداشت درجۂ حرارت ہے موسموں کا تنوع ہے خوراک اور پانی کا وافر انتظام ہے جبکہ زمین جس کائنات میں واقع ہے وہاں ہوا پانی سبزے اور موسموں کا تو ذکر ہی جانے دیجیے ہر جگہ سیاچن سے کہیں زیادہ خوفناک اور زندگی کے لیے ذہن قاتل درجۂ حرارت پائے جاتے ہیں مگر اکثر انسان اس حقیقت سے بے خبر جیے جاتے ہیں وہ رب کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں وہ زمین اور اس کے وسائل اور سہولیات کو اپنا حق سمجھتے ہیں انہیں کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ انہیں جو کچھ ملا ہے اسے دینے والا ان کا خالق و مالک ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری اور فرما برداری کریں ایسے ہی بے خبر انسانوں کو متنوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے عرض پر سیچن جیسے برفانی جہنم بنائے ہیں مگر جب انسان ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور اپنی غفلت سے باز نہیں آتے تو برفانی تو دے خوف الہی سے لرز اٹھتے ہیں اور عظمت رب کے احساس سے نیچے آ گرتے ہیں شاید کہ ان کا گرنا دیکھ کر غافل بندے بھی سجدے میں گر جائیں رب کے احسان کو مان لیں اور اس کی شکر گزاری شروع کر دیں رہے وہ لوگ جنہیں سیاچن کے برفانی تودے بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیا وہ ہمالیہ کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہمالیہ بھی پھٹ جائے گا کہیں کوئی جائے پناہ باقی نہیں بچے گی انسانوں کا گہوارہ یہ زمین ہی ان کا قبرستان بنا دی جائے گی مگر اس روز کی توبہ کسی کے کام نہ آئے گی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سیاچن کے اس برفانی جہنم کے احوال سن کر اپنے رب کی شکر گزاری کا احساس پیدا کر لیں کیونکہ کل ایسے ہی شکر گزار لوگ ہمیشہ کے لیے جنت کی ابدی نعمتوں میں بسا دیے جائیں گے مصائب سے بچنے کا راستہ ہم میں سے ہر شخص مصائب سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے دکھ اور علم کی زندگی کوئی نہیں پسند کرتا ہماری تمام تر قد و کاوش کے پیچھے یہی جذبہ ہوتا ہے کہ مصائب و آلام سے بچ کر زندگی گزاری جائے مگر یہ دنیا آزمائش کے جس اصول پر بنی ہے اس میں ہماری لاکھ کوشش کے باوجود مصائب ہمارا رخ کر ہی لیتے ہیں آزمائش کا یہ قانون چونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اس لیے دنیا سے مصائب کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا البتہ اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ آزمائش کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مصائب و عالام کا سبب بن جاتی ہیں تو انسان بڑی حد تک مصائب سے بچ کر زندگی گزار سکتا ہے یہ در حقیقت دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسانوں پر مصائب کا باعث بنتی ہیں پہلی چیز نشکری ہے اس دنیا میں ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے مگر مخلوقات میں سے صرف انسان ہیں جو باشعور بھی ہے اور با اختیار بھی وہ حساس بھی ہے اور احسان شناس بھی ان صفات کی حامل مخلوق یعنی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احساس شکر گزاری میں جیے وہ اپنے شعور اور عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت و عطا کے پہلو کو تلاش کر کے دل و جان کی گہرائیوں سے اپنے حقیقی محسن کی شکر گزاری اختیار کرے مگر انسان کا المیہ یہ ہے کہ اسے کوئی نعمت محسوس نہیں ہوتی وہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے شکر کرنا تو دور کی بات ہے وہ الٹا نہ شکری کا رویہ اختیار کرتا ہے زندگی میں لاکھ چیزیں اسے ملی ہوتی ہیں اور ایک چیز اگر نہ ملے یا مل کر چھن جائے تو وہ طوفان اٹھا دیتا ہے شکوا شکایت غصہ جھنجھلاہٹ اور مایوسی اس کا احاطہ کر لیتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس کے پاس انگنت نعمتیں موجود ہیں کبھی کبھار کوئی نعمت لے لیتے ہیں یا دیتے نہیں ہیں تاہم جو اس احساس میں جیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے اور وہ قول و فعل اور اپنے رویے سے شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے نعمتیں واپس نہیں لیتے بلکہ ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں یہی بات سورہ ابراہیم میں بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے اس طرح کہی گئی ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے اسی طرح جب لوگ نافربانی اور گناہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں پر مصائب و علام کثرت کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسان اگر گناہ سے بچ کر جیے اور جب جب نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگتا رہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی توبہ کو قبول کرتے ہوئے گناہ کی پاداش میں کوئی تکلیف اور سختی نہیں بھیجتے قرآن مجید میں کفار مکہ کو یہ بات اس طرح کہی گئی ہے جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے سورہ انفال اور پھر سورہ شورہ میں کہا گیا ہے کہ جو مصائب تم پر آتے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں شکر اور استغفار کے حوالے سے دو تین باتیں مزید سمجھ لینی چاہیے ایک یہ کہ قرآن کریم کے بیانات میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ ان اولین مخاطبین کے لیے تھا جن کے درمیان رسول موجود تھے اور جب رسول موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عالم اسباب سے بلند ہو کر معاملات شروع کر دیتے ہیں اس لیے وہاں تو یہ قانون سو فیصد قابل عمل ہوتا ہے لیکن باقی انسانیت کے لیے بھی اگر وہ یہی شروع کر دیں تو آزمائش ختم ہو جائے گی اس لیے باقی لوگوں کے معاملے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ شکر اور استغفار کے نتیجے میں مصائب بہت کم ہو جاتے ہیں مگر آزمائش کے اصول پر بعض لوگوں پر اس رویے کے باوجود بھی مصائب آ جاتے ہیں گرچہ ایسا کم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ہم مصائب کے حوالے سے ناگہانی معاملات کا بیان کر رہے ہیں انسان اگر شکر اور استغفار کے ساتھ خود ہی قانون قدرت کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے تو اس کے نتائج پھر ہر حال میں نکلیں گے مثلاً خراب اور نامناسب خوراک اگر مستقل کھائی جائے گی تو تھوڑے عرصے ہی میں انسان بیمار پڑ جائے گا چاہے وہ کتنا ہی شکر کیوں نہ کر رہا ہو تیسرا یہ کہ شکر اور استغفار دونوں صرف زبانی کلامی چیزیں نہیں بلکہ عملاً کرنے والے کام بھی ہیں اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کو دینا مال لوگوں پر خرچ کرنا اپنی طاقت سے دوسروں کی خدمت کرنا یہ عملی شکر گزاری ہے اسی طرح گناہوں پر اسرار سے بچنا اور خود کو بہت نیک نہ سمجھنا استغفار کی سچائی کا ثبوت ہے اس ضمن کی آخری بات یہ ہے کہ آدھا عمل سولے اور آدھا گناہ اسی طرح آدھی شکر گزاری اور آدھی ناشکری انسان کو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں کا معاملہ دنیا ہی میں صاف رکھیں مگر نیک بندے کچھ اچھے عمال کے ساتھ کچھ گناہ مستقل طور پر کرتے نہیں یا زبان سے شکر کرتے ہوئے عملاً شکر نہ کریں تو پھر ایسے لوگوں کا حساب کتاب صاف کرنے کے لیے بعض اوقات بڑی مصیبتیں ان کا رخ کر لیتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ انسان نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہے تو پھر اسے پورا ہی اختیار کرے بیچ میں رکھنے کا مطلب اپنی شامت کو آواز دینا ہے مال اور کمزور حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں قارون نام کا ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے عطا کر رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانا ہی آدمیوں کی ایک جماعت کے لیے بہت بھاری بوجھ تھا مگر ان نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے فخر و غرور اور نمائش و دکھاوا اس کا معمول تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اسے یہ مال اس کے علم اور صلاحیت کی بنا پر ملا ہے آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی پاداش میں اسے اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا مال بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے لیکن اس نعمت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو بطور آزمائش دیا جاتا ہے وہ آزمائش کیا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے بخاری رقم اٹھائیس سو چھیانوے اس دنیا میں جس کو جو ملا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے عام مشاہدہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ذہین اور باصلاحیت لوگ جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور بے ہنر لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جاتے ہیں لوگ اسے قسمت کہتے ہیں در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے یہ تقسیم ہمیشہ غیر متوازی کی جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیسے والے لوگ مال پا کر قارون بنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ مال اصل میں انہیں ضعیفوں کی وجہ سے ملا ہے جو لوگ قارون بنتے ہیں ان کا انجام بھی قارون جیسا ہوگا لیکن جو لوگ اسے عطیہ الہی سمجھ کر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ بسا دیا جائے گا جنت کی وراثت انسانی فطرت میں حسن و جمال رنگ و خوشبو لذت و سرور اور ابدیت و عافیت کی ختم نہ ہونے والی پیاس پائی جاتی ہے مگر انسان کا مقدر یہ ہے کہ ساری زندگی اپنی پیاس بجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے مگر اس جہان فانی کی کوئی چیز بھی اس کی پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی وہ حوث کا اسیر ہو کر بحر نعمت کا پورا سمندر بھی اپنے اندر انڈیل لے تب بھی صدا کا یہ پیاسا آخر کار بنجر صحرا کی تپتی زمین جیسا پیاسا ہی رہتا ہے انسان کے اس طرح مسلسل کی کہانی دو مزید علمی جنم دیتی ہے ایک وہ جس میں انسان اس دنیا کو اپنا مقصود محض بنا کر اور ہر جائز و ناجائز راستے کو اختیار کر کے اپنی تسکین کے سامان ڈھونڈتا ہے وہ اس راہ میں ہر ظلم اور ہر زیادتی کو روا سمجھتا ہے ہر بند دروازے کو کھولنے اور اندھی گلی کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے مگر آخر کار وہ اس حال میں مرتا ہے کہ ازلی پیاس کے ساتھ ابدی بربادی کو اپنا مقدر بنا کر رخصت ہوتا ہے دوسرا المیہ ترک دنیا کی وہ داستان جنم دیتا ہے جس کے آثار مسیحی رہبانیت اور بدھ مت کی تاریخ میں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں ترک لذت کی یہ غیر فطری اور غیر عقلی راہ بھی انسان کو اتنا ہی مایوس کرتی ہے جتنا پہلی راہ کے مسافر نامراد رہتے ہیں ان دونوں راستوں کے برعکس قرآن مجید انسان کے سامنے جنت کی وہ ابدی بادشاہی رکھتا ہے جہاں انسان کی ہر پیاس آخرکار اپنی تسکین پا ہی لے گی وہ انسان کو فطری حد تک دنیا سے متمتع ہونے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کی راہ میں قدم قدم پر وہ رکاوٹیں بھی رکھتا ہے جو اسے حرام کی وادیوں ہی سے نہیں روکتی بلکہ اس کی پیاس کو تونس بننے کی اذیت سے روکتی ہیں یہی فلاح کا راستہ ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی دعا اور عزم پچھلے دنوں ایک قاری نے فون پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ میرے مضامین بہت شوق سے پڑھتے ہیں وہ ان مضامین کو پڑھ کر ہمیشہ بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن یہ اثر وقتی ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اپنے معمولات کی طرف لوٹ جاتے ہیں یہ کم و بیش ہر انسان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول اور حالات کا بہت گہرا اثر قبول کرتا ہے جس وقت انسان ایک تذکیری اور اصلاحی مضمون پڑھتا ہے کسی اچھی اور نیک صحبت میں بیٹھتا ہے کوئی دل پذیر بات یا اچھی نصیحت سنتا ہے تو اس کا متاثر ہونا ایک فطری امر ہے لیکن جیسے ہی ماحول بدلتا ہے صحبت تبدیل ہوتی ہے مصروفیات کی نوعیت بدلتی ہے انسان نیکی کی بات بھول کر انہی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کچھ دیر پہلے اس نے کس قسم کی بات پڑھی یا سنی تھی اس مسئلے کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کوئی اچھی بات سنے یا پڑھے جس پر اس کی فطرت لبیک کہے اور قلب متوجہ ہو تو وہ اس کیفیت کو ارادے کی قبا اور دعا کی غذا سے تحفظ اور توانائی فراہم کرے وہ عزم کرے کہ جس نیکی کی تلقین کی گئی ہے وہ اسے زندگی بنائے گا جس برائی کا ذکر ہے وہ اس سے دور رہے گا وہ سابقہ زندگی پر توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے پروردگار سے استقامت کی درخواست کرے عزم و دعا کی یہ دو طرفہ ڈھال انسان میں آنے والی لمحاتی تبدیلی کو زندگی بھر کا معمول بنا دے گی توجہ کے ساتھ کی جانے والی دعا ختم نہ ہونے والی رحمت الہی کے نزول کا سبب بن جائے گی ایک لمحے میں کیا جانے والا عزم نفس و شیطان کی یلغار کو دیر تک پیچھے دھکیل دے گا دعا اور عزم جس شخص کا معمول بن جائے آہستہ آہستہ اس میں مکمل تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ وقت آتا ہے جب انسان کسی بھی ماحول میں بیٹھا ہو وہ خالق کی بندگی اور نیکی کے احساس میں جیتا ہے تقدیر اور عمل سورہ بقرہ میں جس مقام پر روزے کے احکام زیر بحث آتے ہیں وہیں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ نزول قرآن کے وقت کچھ لوگ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق زن و شوق قائم کرتے تھے مگر دل میں اسے ممنوع خیال کرتے تھے قرآن مجید نے گرچہ اس رویے کو خیانت سے تعبیر کیا لیکن اس عمل کو جائز قرار دے دیا قرآن مجید کی یہ آیت البقرہ ایک سو ستاسی بظاہر تو کچھ شرعی احکام بیان کر رہی ہے مگر انتہائی اختصار اور انتہائی جامعت کے ساتھ جو مضامین اس ایک آیت میں کھولے گئے ہیں سینکڑوں صفحات ان کی شرح و وضاحت میں لکھے جا سکتے ہیں مثلا اس آیت میں روزے کی رات میں تعلق زن و شو کے لیے خیانت کا لفظ استعمال کر کے انسانی نفسیات کی بنیادی کمزوریوں ہی کو نہیں کھولا گیا بلکہ لفظ خیانت کو حد درج وسعت اور مانویت عطا کر دی پھر اس آیت میں انسانی اجتماعیات کی بنیاد یعنی میاں بیوی کے رشتے کو رفس اور لباس کے بلیغ ترین اسالیب سے بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کس درجے کے قرب تحفظ اور خوبصورتی کا تعلق ہے اسی طرح اس آیت میں روزے کی رات کے وقت تعلق زن و شو کی اجازت دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ گرچہ اپنے اندر مانویت کے اور بھی بہت پہلو لیے ہوئے ہیں مثلا یہ کہ یہ تعلق برائے لذت نہیں بلکہ مقصد ہے تاہم اس کے ساتھ یہ الفاظ مسئلہ تقدیر و عمل کو جس خوبی سے کھولتے ہیں وہ بے مثل ہیں ارشاد باری تالا ہے بس تم اب ان سے ملو اور اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر رکھا ہے اس کے طالب بنو یہ آیت کمال خوبی سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسانی عمل کا اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس دنیا میں ہر انسان اللہ کے اذن اور اس کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق ہی آتا ہے وہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جس کو چاہتے ہیں اسے بیٹے جسے چاہتے ہیں اسے بیٹیاں جسے چاہتے ہیں اسے دونوں ہی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہیں اولاد ہی نہ دیں اشورا آیات انچاس تا پچاس تاہم سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک ایسے معاملے میں جو تا سر ان کے ہاتھ میں ہے جو ان کی مقرر کردہ تقدیر ہے اس میں بھی ان کی مشیت یہی ہے کہ ان کی تقدیر انسانی عمل پر موقوف ہو یعنی انسان تلاش کرے گا تبھی وہ پائے گا جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے یہی اصل فلسفہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو اپنی حکمت و مشیت کی بنیاد پر دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں عام طور پر ان کی سنت یہی ہے کہ ان کا فیصلہ انسانی عمل ہی پر موقوف ہوتا ہے وہ چاہیں تو اپنے ہر ضابطے اور قانون کو الگ رکھ کر اتھا وہ بخشش کا فیصلہ کر لیں اور چاہیں تو سارے اسباب کے باوجود کچھ نہ دیں لیکن ان کا عام طریقہ یہی ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے صحیح و جہد کی ہوگی یہی وہ ضابطہ ہے جو انسانوں کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ رکھنا چاہیے عمل اور نتائج میں نسبت تناسب کا کچھ فرق تو ہو سکتا ہے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو جائے ایسا کرنا اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں امتحان میں اچھے نمبروں سے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ زندگی میں جد و جہد کرتے ہیں وہی ترقی و کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتے ہیں جو لوگ اسباب کی کھیتی بوتے ہیں وہی نتیجے کی فصل کاٹتے ہیں انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے تقدیر انسان تک چل کر نہیں آتی یہی تقدیر کو سمجھنے کا درست ترین انداز ہے فطرت کی سزا جزا مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اکثریت ہمیشہ ان لوگوں کی رہی ہے جن لوگوں تک اللہ کے رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی ایسے لوگوں کی سزا جزا کس بنیاد پر ہوگی قرآن مجید اس سوال کا ایک متعین جواب دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو اس ڈھنگ پر تخلیق کیا ہے کہ لوہے دل پر فطرت کے قلم سے خیر و شر کی پوری لغت ثبت کر کے ہی انسان کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے صورت الشمس انسان دل کے آئینے پر حرص و حوث کا زنگ چڑھا لے تو دوسری بات ہے وگرنہ اپنے اچھے برے روپ کی واضح تصویر وہ جب چاہے اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے بات صرف اسی فطری ہدایت تک محدود نہیں جو خیر و شر کا واضح تصور انسان کو دیتی ہے بلکہ وجود انسانی میں نفس ملامت گیر یا ضمیر کی شکل میں وہ جج اور قاضی بٹھا دیا گیا ہے جو ہر خیر پر اسے شاباش دیتا ہے اور ہر برائی کے ارتکاب پر اسے کچوکے لگاتا ہے صورت القیامہ خیر و شر کا تصور اور ضمیر کی عدالت اتنی طاقتور چیز ہے کہ اسی نے انسانی سماج کو عدالت پولیس اور کچہری کا تصور عطا کیا ہے انسان اسی کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے ٹھیک اسی اصول کی روشنی میں انسان اپنے معاشروں میں جزا کا ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے اور اسے احسان نہیں سمجھا جاتا ملازم کی تنخواہ اس کا ناقابل انکار حق سمجھا جاتا ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں کارہائیں نمایاں سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے سزا کی طرح جزا کے اس اصول کو بھی دنیا کے تمام معاشرے ہمیشہ مانتے رہے ہیں سزا و جزا کا یہ نظام جو فطرت میں موجود خیر و شر کے تصور اور ضمیر کی عدالت سے اٹھتا ہے معاشرے میں ہر جگہ اپنی حیثیت منواتا ہے تاہم ایک اور ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں مکمل انصاف ملنا اکثر حالات میں ممکن نہیں ہوتا ایک شخص اگر دس انسانوں کو مار ڈالے تو زیادہ سے زیادہ اس کی جان ایک دفعہ لی جا سکتی ہے مگر دس جانوں کا بدلہ ایک جان کبھی نہیں ہو سکتی بات دس جانوں ہی کی نہیں بلکہ دس خاندانوں کی بربادی کی ہوتی ہے اس کا حساب کیسے ممکن ہے اسی طرح ایک شخص جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دے اپنی جان دے کر کئی اور قیمتی جانیں بچا لے کوئی اعزاز کوئی ایوارڈ اور کوئی انعام اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا انسانی دنیا کی یہی محدودیت پکار پکار کر اعلان کرتی ہے حتمی اور کامل سزا و جزا کا ایک دن ضرور آئے گا جس طرح ضمیر اور اس کی طرف سے دی گئی فطری سزا و جزا کا انکار کوئی صاحب ہوش نہیں کر سکتا ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن کے حتمی انصاف کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے جس طرح انسانی عدالتوں کا اخلاقی جواز اور ضرورت ناقابل تردید ہے اسی طرح اس آنے والے فیصلے کے دن کا ہونا یقینی ہے یوم آخرت کا یہ دن رسولوں کے مخاطبین کی سزا جزا کا بھی حتمی دن ہوگا اور اسی طرح ان لوگوں کی پکڑ اور ثواب کا بھی دن ہوگا جن تک رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی ان کا فیصلہ فطرت انسانی میں موجود ان حقائق کی بنیاد پر ہوگا جن کی بنیاد پر ان کا ضمیر ساری زندگی سزا و جزا پر متنبع کرتا رہا مگر وہ اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتے رہے وہ حرص و حوث کے اسیر رہے خواہش اور تعصب کی پیروی کرتے رہے نفرت اور مفاد کی زندگی جیتے رہے ایسے تمام لوگوں پر ان کی فطرت ہی گواہی بن جائے گی کیونکہ ہدایت کی جو روشنی تفصیل اور جزیات میں رسولوں کے پاس تھی وہ کلیات اور اجمال کی حد تک ان کی فطرت میں بھی تھی انہیں اس کی روشنی میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا خدا اور ہماری کہانی سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے اس صورت کا مرکزی مضمون اس کی چوتھی آیت میں اس طرح بیان ہوا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ دو جملے انسان اور خدا کی اس کہانی کا انتہائی مختصر مگر انتہائی جامع بیان ہے جو وقت کی کسی گھڑی میں شروع تو ضرور ہوئی تھی مگر اس کہانی کا کوئی اختتام نہیں یہ کہانی کیا ہے ایک کامل ترین ہستی کے احسانات کی داستان ہے یہ ہستی قادر مطلق اور کریم مطلق ہے اس کا کرم یوں تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر مخلوق کو اپنی عطا سے سرشار کیے ہوئے ہے مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تخیل لامحدود اور نعمتوں سے حض اٹھانے کی خواہش لامتناہی ہے یہ انسان اگر دل کا اندھا نہ ہو تو ہر طرف اسی کریم کی عنایات کی برسات دیکھتا ہے اسے دیکھ کر اس کی زبان پر بے اختیار نغمائیں ہم دو تمجید جاری ہو جاتا ہے مگر جب جب اس انسان کی نگاہ اپنی طرف لوٹی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا وجود جنم جنم کا ایسا پیاسا ہے کہ ہر برسات کے بعد وہ ایک اور برسات کا طلبگار رہتا ہے پہلا مشاہدہ اسے عزم عبادت پر ابھارتا ہے اور دوسرا اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا دست سوال مالک دو جہاں کے دست عطا کے سامنے دراز کرے مگر اس کی معرفت اسے بتاتی ہے کہ خدا کی ختم نہ ہونے والی عطا صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو خدا کی مطلوب سیدھی راہ پر چلیں گے اور اس کا پہلا سوال یہی بن جاتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا جائے ان لوگوں کا راستہ جس پر چلنے والوں پر خدا کا انعام ہوا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر خدا کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہت جلد نعمتوں کی جدائی کا صدمہ دیکھیں گے اور ہمیشہ کے لیے محرومی کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے یہی سورہ فاتحہ کا مفہوم ہے یہی انسان اور خدا کی کہانی کا خلاصہ ہے